اس لڑکی کے قریب ہوا لیکن پھر سوچتا ہے کہ نہیں اگر اللہ کے رسول نے کہ پوچھ لیا کہ زنا کیا تھا یا نہیں پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا یا تو سو کوڑے لگائے جائیں گے اور اگر کہہ دیا نہیں تو پھر چھوٹ ہو جائے گا اے لڑکی ہٹ دور ہے زنا بھی نہیں کرا گیا دور چوری کی حدیث کے الفاظ تو یہ کہ اس نے دو یا تیسری منزل کے اوپر چڑھ کر اس نے کسی امیر کی الماری بھی توڑ دی چرا لیا چور بڑے ماہر ہوتے ہیں کر لیتے ہیں اور ایک چور کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا بہار کے اندر یہ زیادہ واقعات ہو جاتے ہیں اس پر الماری پہ لکھا تھا جس میں سونا چاندی زیورات اور روپیہ بھرا ہوا تھا اس میں اس پہ لکھا تھا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ جس کو چاہے بے حساب رزق دیتا ہے تو چور سمجھ گیا نے چوری کیا اس میں تو بڑا رزق ہوگا اور تالا توڑنے میں ماہر تھا تو وہ گیا دوبارہ اتر کے کچھ پینٹ وینٹ لے کے آیا لکھنے کے لیے اور اس نے وہ تو مٹا دیا ان اللہ بغیر حساب اور وہ سارا مال لے کر چوری کر کے چلایا اور دوسری آیت لکھ دیا اس نے اس کا مالک جب صبح اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ الماری کے اوپر آیت بدل گئی لکھا تھا ان اللہ یرز کو شاہ بغیر حساب اب دیکھتا لکھا ہے اس ان اللہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو چور کو بھی اتنی عقل ہے اب وہ چوری کرنے کے لیے جب گیا جب چوری کی تو اوپر سے چھلانگ لگانے والا تھا سوچتا ہے کہ اگر کل اللہ کے نبی نے مجھ سے یہ سوال کر لیا کہ آئے فلاں بتا تم نے چوری کی تھی یا نہیں اور اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ میں نے چوری کی تھی <laughs> تو یہاں سے ہاتھ کٹ جائے گا اور اگر کہہ دیا نہیں تو یہ جھوٹ ہوگا ہٹ چوری بھی نہیں کروں گا سارا سامان اسی جگہ پر رکھا اور صبح ہو کے آیا اللہ کے رسول نے کہا کیسا کیا حال ہے تمہارا کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول کہا کہ کل چوری ووری کی تھی کہا اللہ کے رسول آپ نے جھوٹ کیا چھڑوایا میری تو چاروں برائیاں چاروں چیزیں چھوٹ گئی کہا کیا ہوا کیا ہوا کہ اللہ کے رسول اگر میں چوری کرتا اور آپ جو پوچھ بیٹھے آج اگر میں چوری کرتا اور کہتا ہاں چوری کی تو میرا ہاتھ ہی تو کٹتا کہاں وہ تو کٹتا اس میں گواہ کی ضرورت ہی نہیں جب تم خود یہ قرار کر رہے ہو تو اچھا میں نے سارے گناہ چھوڑ دی اللہ کے رسول کے بس ایک ہی جملہ نکلا میں جانتا تھا کہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے میرے بھائیو یہ آپ دو دن کی جو کانفرنس کر رہے ہیں جو جلسہ کر رہے ہیں اس میں آپ چلیے جتنے علماء آ رہے ہیں جو بول رہے ہیں آپ کچھ بھی چلو عمل کا تو جذبہ ہی نہیں ہے میں کہتا ہوں چلیے سب چور چھوڑ دیجیے آپ صرف ایک چیز لے کے یہاں سے اٹھ جائیے کہ آج کے بعد یہ ہے تو پیمان کر لیجیے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا ایک چیز لے لیجیے آپ کے میں جھوٹ نہیں بولوں گا کیونکہ مجھے امید ہے کہ اللہ کے رسول کی وہ حدیث یقین ہے اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ایکسیڈنٹ کو جھوٹا قرار دے سکتا ہوں لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے ہیں ہماری آنکھیں جھوٹی ہو سکتی ہیں لیکن محمد رسول اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے اگر صرف ہم نے اپنی تقریر سے اس کو سننے کے بعد اور ہم نے علما کی باتیں سننے کے بعد صرف جھوٹ ہی کو اپنے معاشرے سے اور سوسائٹی سے اگر ہم نے نکال دیا دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک گناہ اور برائیوں پر ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اور کنٹرول ہو سکتا ہے جھوٹ امام احمد ابن حنبل اپنی مشہور کے استاذ امام احمد ابن حنبل کے استاذ نے طبقات حنابلہ میں ایک واقعہ نقل کیا بڑا دلچسپ واقعہ ہے میں چاہتا ہوں کہ اس واقعے کو آپ کے سامنے رکھ دوں امام احمد ابن حنبل کے استاذ کہتے ہیں کہ ایک بار میں جنگل سے گزر رہا تھا تو راستے میں میں نے ایک ٹڈی کو دیکھا ٹڈی مری ہوئی پڑی تھی مری ہوئی ٹڈی دو ہی مردہ چیزیں حلال ہیں ایک مچھلی اور ایک ٹڈی اور ٹڈی میں نے بھی نہیں دیکھی کیسی ہوتی ہے وہ بس کبھی کبھی جنگلوں میں آتی کھیتوں میں تباہ کر دیتی ہے کہ ٹڈی ہے تو وہ مری ہوئی ٹڈی اور اس پر ایک چیوٹی چڑی ہوئی ہے اور چیوٹی اس کو کھینچنا چاہتی ہے اپنا رزق بنانا چاہتی ہے اور اس کو لے کر کھینچ کر سوراخ کی طرف لے جانا چاہتی ہے لیکن اکیلی چیوٹی اس کو لے نہیں جا پا رہی ہے طاقت نہیں اتنی کہ اس کو کھینچے وہ بار بار چڑھ رہی ہے لیکن کھینچتی ہے تو کھینچ نہیں پا رہی ہے احمد ابن حنبل کے استاذ کہتے ہیں کہ میں یہ منظر دیکھنے لگا تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ چیونٹی نے اس ٹڈی کو چھوڑ دیا اور وہ سیدھی چلی گئی میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ چیونٹی ایک ایک سوراخ کے اندر گئی بل کے اندر گئی اور تھوڑی دیر میں وہ اپنے ساتھ بیس پچیس چیوٹیوں کو لے کے آ رہی ہے سوراخ سے بہت سی چیوٹیوں کو لے کے آ رہی ہے اور جیسے ہی وہ چیونٹیاں پھر پہلی یہ ہاں ٹڈی کے ٹکڑے کے پاس آئیں پہلی چیونٹی آگے آگے چل رہی ہے اور ساری چیونٹیاں پیچھے پیچھے چل رہی ہیں جیسی وہ ٹڈی کے ٹکڑے کے قریب آئی میں نے اس ٹکڑے کو اٹھا لیا اپنے ہاتھ میں کہ دیکھتا ہوں کیا منظر سامنے آتا ہے وہ دیکھنے لگے اب چیونٹی تلاش کر رہی ٹڈی نہیں مل رہی ہے اور ساری چیونٹیاں بھی دیکھ رہی ہیں ساری چیونٹیاں سمجھیے مزاق کر کے لائیے سب چلی گئی لیکن پہلی چیوٹی کو یقین تھا اس لیے یقین تھا کیونکہ اس نے اس کو دیکھا تھا دیکھا ہی نہیں تھا وہ اس کو کھینچنے کی کوشش بھی کر رہی تھی وہ رک گئی ہوتا ہے آپ کے یار دوست آپ چلے جائیں یہ مال ہے ہم آپ بھی چاہتے ہوں گے اور خاص طور سے وہ جس کا بیٹا جوان ہو گھر میں وہ ہاں، ایسا گھر تلاش کریں جہاں کم سے کم ماروتی نہ ملے تو ہوڑی بابا تو ملی جائے ہیرو ہونڈا یاما تو ملی جائے نظریں ہوتی ہیں چیوٹی کی نظر اس ٹکڑے پر دیکھ رہی پھر میں نے رکھ دیا احمد ابن حنبل کے استاذ کہتے ہیں جیسے وہ چونٹی پھر کوشش کرنے لگی لیکن پھر وہی ناکام رہی پھر جاتی ہے اور بہت سی چیوٹیوں کو لے کر آتی ہے میں نے اس کے آنے سے پہلے پھر اٹھا لیا ساری چیوٹیاں پھر چلی گئی نا امید ہو کر پہلی چیوٹی کھڑی رہی اس کو ابھی بھی امید ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ میرا رسک میں نے پھر رکھ دیا وہ چوٹی پھر کوشش کرتی ہے لیکن ناکام رہتی ہے پھر جاتی ہے اور بہت سی چیوٹیوں کو لے کر آ جاتی ہے اس کے آنے سے پہلے میں نے پھر اٹھا لیا ساری چیوٹیاں صلاح کرتی ہیں احمد ابن حنبل کے استاد کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سلا کرتی ہیں مشورہ کرتی ہیں کہ یہ چوٹی جھوٹ بول بول کے بار بار لا رہی ہے کیا کرنا چاہیے احمد ابن حنبل کے استاذ نقل کرتے ہیں کہ میں نے پھر دیکھا ساری چیوٹیوں نے مشورہ کیا اور پھر پہلی چیوٹی کے اوپر چڑھ بیٹھی اور ایسی چڑھی کہ اس کے سارے پیر سر سب الگ الگ کر کے رکھ دیا مار ڈالا ساری چوٹیوں نے اس کو اس کے بعد احمد ابن حنبل کے استاد کہتے ہیں کہ میں نے اس واقعے سے ایک نتیجہ یہ نکالا ہے کہ جھوٹی چیونٹی چیوٹی کو چیونٹیاں بھی اپنے سماج میں اور اپنے معاشرے میں زندہ رہنے کا حق نہیں دیتی ہیں ہم تو اشرف المخلوقات ہیں جب ایک چیوٹی جھوٹی ہو تو ساری چیوٹیاں اس کو حق نہیں دیتی ہیں کہ جھوٹی چیوٹی ہمارے سماج میں زندہ رہے پھر جھوٹے ہمارے سماج میں زندہ رہے انسانوں کے سماج اور معاشرے میں زندہ رہے میرے بھائیوں اس سے بڑا ہمارے لیے المیہ کیا ہو سکتا ہے چیوٹیوں کی عقل مندی اور ذہانت کا اعتراف تو قرآن نے بھی کیا ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی آدمی اس واقعے کو قرآن و حدیث میں نہ تلاشے لیکن ہاں یہ صحیح ہے کہ قرآن نے چیوٹیوں کی ذہانت کو اور ان کے فہم کو اور ان کی سمجھ کا اعتراف قرآن نے بھی کیا ہے شاید آپ نے سنا ہوگا وہ واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام وسلام کا لشکر گھوڑوں پر بیٹھ کر گزر رہا ہے حضرت سلیمان آگے آگے گزر رہے ہیں ساری چیوٹیاں کھڑی ہوئی ہیں اور سلیمان علیہ السلام کا لشکر چل رہا ہے ایک چیونٹی ساری چیونٹیوں کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہے ایک چیونٹی ساری چیونٹیوں کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہے وہ چیونٹی امیر تھی تمام چیونٹیوں کی اور وہ امیر چیونٹی وہ سردار چیونٹی ساری چیونٹیوں سے کہہ رہی ہے وَإِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْتِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ایک چیونٹی تمام چیوٹیوں سے کہہ رہی ہے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر چیوٹیوں کی وادی کے پاس سے گزرا نملی چیوٹیوں کی وادی کے پاس سے گزرا تو ایک چیوٹی تمام چیوٹیوں سے کہہ رہی ہے قالت نملتن یا ایوہ النمل دخلو مساکنکم آئے چیوٹیوں تم اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ آئے چیوٹیوں تم اپنے اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ آئے چیوٹیوں تم اپنے اپنے رہنے کی جگہوں پہ چلی جاؤ کئی سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہمیں اپنے پیروں سے روند نہ ڈالے کچل نہ ڈالے لا سلیمان سلیمان کہیں اور اس کا پورا لشکر ہم کو روند نہ ڈالے ہم کو کچل نہ دے ہم کو برباد نہ کر دے وہ ہم لا اور اس کو پتا بھی نہ چلے کہ یہاں چیونٹیاں موجود ہیں یعنی وہ اپنی تیز رفتار سواری پر بیٹھے رہیں اور ان کو پتا بھی نہ ہو کہ یہاں چیونٹیاں ہوں اور لا علمی میں کہیں وہ ہمیں مار نہ ڈالے ہمیں کچل نہ دے ہمیں برباد نہ کر دیں اس لشکر کے آنے سے پہلے تم اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ اس چیوٹیوں کی بات اس چیوٹی کی بات ساری چیوٹیوں نے مان لی اور فوراً اپنے اپنے بلوں میں چلی گئیں یہ واقعہ قرآن اس لیے بیان کر رہا ہے کہ وہ چیوٹی ہے اور ایک امیر کی بات ساری چیوٹیوں نے مان لی اور اپنی جان دینے سے محفوظ رہ گئیں ان کی جان بچ گئی آیا شرف مخلوقات آئے انسان تو تو سب سے بڑھ کر مخلوق ہے کہ لقد خلق نل انسان تیرے بارے میں اللہ نے کہا انسان سے بڑی مخلوق ہم نے پیدا ہی نہیں کی انسان کو سب سے بہترین ڈھانچے کے اندر میں نے ڈالا ہے اے انسان تو اپنے امیر کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہائے انسان تو اپنے عالم کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہائے انسان تو اپنے سردار کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہاں میرے بھائیوں لیکن امیر کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ہر بات کو جائز و نہ ناجائز ہر بات کو ناجائز طریقے سے نہ منوائے بلکہ ہر وہ بات جو قرآن و حدیث کے دائرے میں ہو وہ بات مانی جائے گی وہ واقعہ ہمارے سامنے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ آئے نوجوانوں آج میں نے تمہاری میٹنگ اس لیے بلائی ہے کہ لوگوں نے مجھے امیر بنایا ہے اور یہ ذمہ داری میرے اوپر ڈال دی ہے کہ میں تمام مومنوں کا امیر ہوں اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ میں قرآن و حدیث کے مطابق تمہیں کرنے کا حکم دوں گا اگر میں کوئی کام دانستہ طور پر جان بوجھ کر اگر میں قرآن و حدیث سے ہٹ کر تم کو کرنے کے لیے کہوں تو تم کیا کرو گے تمام لوگ خاموش ارے بتاؤ اے نوجوانوں کیا کرو گے تم اگر میں تمہیں قرآن و حدیث سے ہٹ کر کوئی کام کرنے کے لیے کہوں خاموش ارے بولتے کیوں نہیں ہو میں امیر ہوں تم میری اطاعت کرو گے یا نہیں اگر میں قرآن و حدیث سے جان پوچھ کر ہٹ کر کوئی کام کرنے کے لیے کہوں بولو تو صحیح کیا کرو گے تم اس, اس موقع پر ایک نوجوان اٹھا ہمت تھی اس کے اندر جرت تھی اس کے اندر بہادری تھی اس کے اندر اس نے فوراً کہا عمر قرآن و حدیث سے ہٹ کر اگر کوئی کام کرنے کی تم نے ہم, ہم کو کہا تو ہم تیری تلوار چھین کر تیری گردن اڑا دیں گے علامہ شبلی کے الفاروق اٹھا کر دیکھ لیجیے صاف کہہ دیا کہ ہم تیری تلوار چھین کر تیری گردن اڑا دیں گے حضرت عمر فاروق نے آسمان کی طرف چہرہ کیا اور مسکراتے ہوئے کہا اللہ جب تک ایسے بہادر نوجوان زندہ ہیں تب تک عمر قرآن و حدیث سے ہٹ کر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے ہٹ کر میں کوئی دوسرا حکم نہیں دے سکتا اے اللہ ایسے نوجوانوں کے اندر اور دین کا جوش پیدا فرما تو یہ دائرہ ہے قرآن و حدیث کا اس دائرے کے اندر رہنا ہے یہ چوٹیوں کی اتفاق اور اتحاد دیکھی ایک چوٹی کی بات ساری چوٹیوں نے مان لیا ان کے درمیان اختلاف نہیں تھا ان کے درمیان دراڑیں نہیں تھیں ہاں، پتہ نہیں کہہ رہی کہنے تو ہم تو یہاں نہیں ان کے درمیان کچھ نہیں تھا یہ تو آج ہمارا عالم یہ ہے کہ نا اتفاقی اتنی زیادہ نا اتفاقی اس دور میں میرے شاید وہ اٹھاؤ وہ پاکستان کی نبے ہزار فوج نے انڈیا کے کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے وہ ہماری نا اتفاقی اور اختلاف کا نتیجہ تھی وہ عراق کے اندر شیعہ اور سنیوں کی لڑائی آج وہ ہماری نا اتفاقی اور اختلاف کا نتیجہ ہے افغانستان سے اسلامی حکومت کا خاتمہ میرے بھائی وہ ہمارے اختلاف کا نتیجہ ہے آج ساری چیزیں اٹھا کر دیکھ لیجئے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اختلاف کیا ہے اور کہاں تک پہنچ چکا ہے آج یہودیوں میں اور عیسائیوں میں آپ دیکھ لیجئے یہودی ایک الگ ہے عیسائی ایک الگ چیز ہے لیکن آج دونوں اسلام کو برباد کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ آ چکے ہیں وہ یہودی جو آج تک مریم کو پاک دامن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جو حضرت مریم کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ بغیر باپ بغیر شوہر کے بیٹا کیسے پیدا ہو گیا عیسا آج تک یہودی عیسا کو بغیر باپ کے مانتے ہی نہیں ہیں عیسا کو مریم کی جائز دولت نہیں مانتے یہودی آج بھی نہیں مانتے اور بائبل جو عیسائیوں کی کتاب ہے آج تک یہ ثبوت نہیں دے سکی کہ مریم پاک دامن ہے آج تک بائبل کے اندر ایسا کوئی آپ کو آیت اور منتر نہیں ملے گا کہ جس میں لکھا ہو کہ عیسا کی ماں مریم پاک دامن ہے یہ قرآن کا احسان ہے کہ قرآن اس اس دنیا میں آیا اور نے بتایا مریم کے اوپر الزام مت لگا وہ پاک دامن ہے وہ نیک ہے تو عیسائیوں کو یہ چاہیے تھا کہ وہ قرآن کا احسان مانتے عیسائیوں کو یہ چاہیے تھا کہ وہ محمد رسول اللہ کا احسان مانتے لیکن آج انہوں نے عیسائیوں ہی سے ہاتھ ملا لیا اور عیسائیوں نے یہودیوں سے ہاتھ ملا لیا اسلام کو برباد کرنے کے لیے اور ہمارے بھارت کے اندر آپ دیکھ لیجئے الگ الگ خدا الگ الگ معبود الگ الگ دیوی دیوتاؤں کو ماننے والے بھی سب ایک پلیٹ فارم پہ آ چکے ہیں صرف اسلام کو برباد کرنے کے لیے اور ہم جس پلیٹ فارم پہ قائم ہیں ہمارا رب ایک ہمارا قرآن ایک ہمارا قبلہ ایک ہماری نمازوں کی تعداد فرض نمازوں کی ایک ہماری ساری چیزیں ایک ہیں لیکن ہم آج جتنا تفرقے کا اور جتنا اختلاف کا ہم شکار ہیں شاید کائنات کی کوئی دوسری قوم اتنی شکار ہو ہم اجتماعی طور سے سب سے مضبوط ہیں ہم انفرادی طور سے بھی سب سے مضبوط ہیں ابھی تو یہ آج کل کی رپورٹ آئی ہے کہ انڈیا کا بھی پوری دنیا میں کوئی نمبر ایک آیا ہے لیکن اس سے تین چار سال پہلے کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں آپ انفرادی طور پر تو کویت میں رہنے والا ایک آدمی کویت کا جو اس وقت امریکہ میں رہ رہا ہے اس کا پاکٹ خرچ صرف اپنے جیب پر اپنی ذات پر جو خرچ ہوتا ہے وہ اٹھارہ لاکھ روپیہ ہے صرف اکیلا اس آدمی کا جو مسلمان ہے اور اس کویت کا رہنے والا ہے اور اس وقت امریکہ میں رہ رہا ہے اس کا اپنا ذاتی خرچ ایک دن کا پر ڈے کا اٹھارہ لاکھ روپیہ ہے انفرادی طور پر ہم سب سے مضبوط ہیں اور دنیا میں پوری ورلڈ میں سب سے مضبوط اگر کسی کی ملک کی کرنسی ہے تو آپ دیکھ لیجیے گا وہ کویت کی ہے انفرادی اجتماعی طور پر بھی ہم سب سے مضبوط ہیں پیسے کی ہمارے پاس کمی نہیں ہے انفرادی طور پہ بھی ہم مضبوط ہیں اجتماعی طور پہ بھی ہم مضبوط ہیں لیکن اس کے باوجود میرے بھائیوں جتنے جتنا جتنا مقہور جتنا مغزوب یہ مسلمان ہے کائنات کے کسی دور میں اتنا اتنا پست اور یہ مسلمان نہیں دکھائی دیا ہے آج دنیا کے کسی بھی چپے پہ آپ جا کے دیکھ لیجئے آج کہیں پر بھی مسلمان کو دو گھونٹ دو ٹھنڈے پانی کے نصیب نہیں ہو رہے ہیں اور دو چین کی سانسیں لینے کا دو ٹھنڈی سانسیں لینے کا موقع ان کو نہیں مل رہا ہے آج سعودی عرب امریکہ کے دباؤ میں ہے آج آپ وہاں جا کے دیکھ لیجئے آپ کھلے عام تقریر کر کے دیکھ لیجئے آپ کسی کے خلاف بول کے دیکھ لیجئے آج پوری دنیا میں عرب ممالک کو بھی آپ اگر نظر اٹھا کے دیکھیں تو جتنا مقہور جتنا مظلوم یہ دنیا کا کا آج اس اس صدی جو مسلمان ہے کائنات کے کسی دور میں اتنا مقہور اور ذلیل نہیں دکھائی دیا اتنا ذلیل نہیں جبکہ پیسے کی کمی نہیں انفرادی طور پہ بھی ہم مضبوط ہیں اور اجتماعی طور پہ بھی ہم مضبوط ہیں آج وہ ایمان نہیں کہاں سے وہ چیز آئے گی آہ ولا ولا آ وان تمال ان کن تم مومنین ایسے ہی نہیں کہا تھا ان کن تم مومنین شرط لگی ہوئی ہے ہم تمہیں بادشاہ بنائیں گے تمہیں سب سے بلند رکھیں گے عزت تمہیں دیں گے سر بلندی تمہیں دیں گے لیکن ایسے ہی نہیں ان کن تم مومنین پہلے تم مومن بن کے دکھاؤ اگر تم مومن ہو تو آج عزت نہیں ہے سر بلندی نہیں ہے بادشاہت نہیں ہے حکمرانی ہمارے پاس نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پکے سچے مسلمان نہیں ہیں مفہوم مخالف نکال کے دیکھیے آپ ہم پکے سچے مسلمان نہیں ہے وہ زبان ہمارے پاس اللہ کے نبی جنگ بدر میں تین سو تیرہ مسلمانوں کو جب آپ نے دیکھا اور ایک ہزار کافروں کو دیکھا وہ تیر ہے تلوار ہے ڈھال ہے نیزے ہیں سب ہیں اور ان کو دیکھا تو تیر ہے تو تلوار نہیں تلوار ہے تو بچانے کے لیے ڈھال نہیں ایک چیز ہے دوسری چیز غائب بوڑھے بچے جوان سب جوڑے گئے تو تین سو تیرہ وہاں ایک ہزار یہ حالت دیکھ کر آپ سجدے میں گر گئے دعا کرنے لگے اللہ صاحب مٹھی پر صاحب اگر ہلاک ہو گئی آج یہ برباد ہو گئی تو اس روئے زمین پر کبھی کوئی تیرا نام لینے والا نہ ہوگا پیچھے سے حضرت ابو بگر نے ہاتھ مارا اللہ کے نبی سجدے سے سر اٹھائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا ابو بکر صدیق کا بیان ہے میری نگاہیں نبی اکرم کے چہرے پہ پڑی اللہ کی قسم میں نے اپنی پوری زندگی میں نبی کو اتنا روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا جتنا میں نے بدر کے دن دعا مانگ کر روتے ہوئے دیکھا جتنا میں نے اس دن نبی کو روتے ہوئے دیکھا میرے بھائیوں اس وقت اللہ کے نبی نے کیا کہا آئے اللہ یہی پکے سچے تین سو تیرہ مسلمان ہیں تیرے نبی پر ایمان لانے والے ہیں تیرے قرآن پر مر مٹنے والے ہیں تیرے اسلام کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے اے اللہ اگر یہ مومن اس دنیا سے مٹ گئے اس مکے سے اس اس بدر سے مٹ گئے تو اے اللہ کبھی زمین پر کبھی کوئی تیرا نام لینے والا نہ ہوگا بتاؤ مسلمانوں کیا تم اپنی زبان سے یہ کہہ سکتے ہو اے اللہ اس ہندوستان کے اندر ہم تیس کروڑ پینتیس کروڑ کی تعداد میں ہم پکے سچے مسلمان ہیں آج تیرے نبی کے ماننے والے تیرے رسول کے ماننے والے ہیں اللہ اگر ہم اس دنیا سے اگر ہم اس ہندوستان سے بٹ گئے تو کبھی بھارت میں کوئی تیرا نام لینے والا نہ ہوگا آج ہے ہمارے پاس ایسی زبان آج ہم کہہ سکتے ہیں یہ بات ہم پکے سچے مسلمان ہی نہیں ہیں اور اللہ کے نبی نے کہا تھا کیا اللہ یہ پکے سچے مومن ہیں اگر یہ مٹ گئے تو کبھی روئے زمین پر کوئی تیرا نام لینے کہنے والا نہ ہوگا کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا نہیں ٹھونکتے رہو نہیں ہوگی نماز چاہے کتنے سجتے کر لو نہیں ہوگی نماز نماز کے لیے وضو شرط ہے وضو ہے تو نماز ہے ایسے ہی حکمرانی اور عزت اور سر بلندی کے لیے ایمان شرط ہے ایمان نہیں تو یہ چیز بھی نہیں تم آج جھوٹ ہماری رگ رگ میں بھرا پڑا ہے اذا جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا یہ منافق کی پہلی دوسری چیز ویزا وعدہ اخلف جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے وعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ بحقی کے اندر آیا ہے امام بحقی نے اپنی سنن سنن کے اندر القبرا کے اندر نکالا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے راستے میں کسی سے ملاقات ہوئی تو اس آدمی نے کہا اللہ کے رسول آپ یہی رہیے میں ابھی گھر سے آتا ہوں کوئی چیز لینے کے لیے وہ گیا اور اپنے گھر پہ بھول گیا کہ میں نے نبی سے وعدہ کیا نبی سے وعدہ کیا تین دن ہو گئے تین دن کے بعد لوٹا اور وہ بھی کسی کام سے لوٹا تھا اس نے دیکھا اللہ کے نبی اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں تین دن کے بعد بھی اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اس نے کافی داغا بھی وہ یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو میں نہیں سمجھتا تھا کہ آپ ابھی تک یہاں بیٹھے رہیں گے آپ نے میں بھول گیا تھا گھر جا کر کے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا آپ نے فرمایا کہ تو بھول گیا تھا لیکن میں نہیں بھولا میں نے کہا تھا کہ جب تک تم گھر سے واپس نہیں آ جاتے ہو میں اسی جگہ پر بیٹھ کر تمہارا انتظار کرتا نماز پڑھنے جاتا تھا کسی کو بٹھا جاتا تھا پیشاب ہو پائے کھانے کے لیے جاتا تھا کسی کو بٹھا جاتا تھا کہ اگر کوئی آئے تو کہہ دینا کہ قضاء حاجت کے لیے گئے تم اپنا وعدہ بھول گئے تھے میرے دوست لیکن میں اپنا وعدہ نہیں بھولا وعدہ خلافی کرنے والا میرے بھائیوں وہ مومن نہیں ہوتا ہے عبداللہ ابن عمر کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو وہ اپنی بیماری میں روتے ہوئے کہنے لگے فلاں نوجوان کو بلاؤ فلاں نوجوان کو بلاؤ لوگوں نے کہا وہ کافی دور اس کا مکان ہے کافی دور اس کا گھر ہے اور آپ اس حال میں اس کو بلاؤں کہیں ایسا نہیں کہ اس کے بلانے سے پہلے اور اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے کہ یہاں آپ اللہ کو پیارے ہو جائیں آپ کو انتقال ہو جائے اور اللہ کے آپ پیارے ہو جائیں حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے نہیں نہیں کوئی جائے اور اس نوجوان کو بلا کے لائے میں نے اپنی زندگی میں یہ اس سے وعدہ کیا تھا اے نوجوان جب میری بیٹی بالغ ہو جائے گی جب میری بیٹی جوان ہو جائے گی تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دوں گا میری بیٹی بالغ ہو گئی ہے اور مجھے اپنا وعدہ یاد ہے اے لوگوں مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میں اپنا وعدہ پورا کیے بغیر اگر اس دنیا سے چلا گیا تو کہیں ون تھرڈ منافق ہو کر ون تہائی ایک تہائی منافق ہو کر میں میں نہ مروں اور میرا انتقال ون تھرڈ نفاق کے حالت میں نہ ہو آئے لوگوں جاؤ کوئی اس نوجوان کو بلا کے لائے اگر وہ میری زندگی میں آ گیا تو میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور اگر میرا انتقال ہو گیا اس کے آنے سے پہلے تو یاد رکھنا میں نے اپنی بیٹی کی نکاح کی اجازت اس نوجوان کے ساتھ میں دے کے جا رہا ہوں کوئی بھی اس کا ولی بن کر میری بیٹی کا نکاح اس نوجوان سے کر دے گا ون تھرڈ منافع کیا احساس تھا یہ یہ وہ آج کل کے سیاست کی طرح نہیں کہ میں دو بجے آؤں گا تو پہنچو پانچ بجے اور اس کو کیا سمجھتے ہیں جو جتنا بڑا جھوٹا ہوتا ہے نا وہ سماج کے اندر اتنا ہی بڑا عہدہ پاتا ہے اور وہ سماج کے اندر اتنا ہی بڑا مقام و درجہ رکھتا ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست اس سے بالکل خالی نہیں اگر تم نے کسی سے وعدہ کیا دو بجے جاؤ تو ایک بج کر انسٹھ منٹ پر اس کے گھر پہنچ جاؤ دو بج کر ایک منٹ نہ ہونے پائے یہ ہے اسلام اور یہ پابند بناتا ہے اسلام اس بات کا یہ نہیں کہ دو بجے آئیں گے اور بیس میٹنگوں میں پھنس گئے اور ہم پہنچ گئے چار بجے وہ ایک الگ چیز ہے کہ آج کل ٹرینوں میں ہم چل رہے ہیں اس میں چل رہے ہیں مولی صاحب تم خود وعدہ خلافی کرتے ہو پہلے جلسے کا ٹائم دیا تھا تم کیوں نہیں آئے ہاں ہوں گے لوگ ایسے بھی سوچنے والے ہاں اب اس کا جواب مناسب نہیں ہے کہ میں اسے اسٹیج پہ لوں یہ صحیح تھا کہ میں نے وعدہ کیا تھا لیکن بھائی آسمانی پریشانیاں مصیبتیں کسی کے اوپر بھی آ سکتی ہیں اس میں ہم اور آپ کوئی بچا ہوا نہیں اور میرے پاس کوئی سایہ آیا تو ہے نہیں کسی کا کہ بھائی میں بچ کے نکل آؤں یا آسمان پھاڑ کے چلا آؤں یہ تو ان لوگوں کے پاس ہے جو آج پیشاب کر رہے ہیں گواہ ہے میرے پاس ثبوت ہے میرے پاس اور کوئی ماں کا لال جائے کیس کر کے دکھائے آج بھی پیشاب کرتا ہے پیشاب اور پیشاب میں سیاہی کالے رنگ کی گھول کر اس پیشاب سے قرآن کی آیتیں لکھ لکھ کر تابیز بنا کر دیتا آج بھی وہ زندہ ہے آج بھی اور کوئی ہے جرت بند تو اٹھے لیکن یاد رکھنا ایسے لوگوں کا انجام اچھا ہوا نہیں اس کا کیا ہوا جس نے محمد رسول اللہ کا کارٹون بنایا تھا کتنا چھپاؤ گے اس کو جس گھر میں سو رہا تھا اسی میں آگ لگ گئی اور جل کے مر گیا کون چھپائے گا اس کو چھپاؤ کتنا چھپا سکتے ہو محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والا اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں پاتا اگر ہم اس کو سزا نہیں دے سکتے تو قدرت اس کو سزا دے گی اٹھا کر دیکھو واقعات بھرے بھرے پڑے پڑے ہیں ہیں واقعات دنیا میں کوئی اس نوجوان کو دیکھو جس نے بھرے لاہور کی سرزمین پر یہ اس دور کی بات بتا رہا ہوں جب ہندوستان اور پاکستان کا بٹوارا نہیں ہوا تھا لاہور ہمارے ہندوستان کا حصہ تھا اور ایک رائٹر تھا رنگیلا رسول لکھنے والا جس نے محمد رسول اللہ کی بیوی اما عائشہ کی شان میں توہین کی اور کیا لکھا تھا اس نے آ ہا چپتے ہوئے الفاظ وہ رنگیلا رسول میرے پاس رکھی ہے الفاظ تھے چپتے ہوئے محمد کا چڑھتا بڑھاپا عائشہ کی چڑھتی جوانی نو سال کی عائشہ چون سال کا بڈھا محمد اس جوان لڑکی کے دل کو ٹھنڈا کیسے کرتا ہوگا نعوذ نعوذ نعوذ باللہ باللہ باللہ یہ چپتے ہوئے الفاظ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمان اس کو برداشت کر لے گا ایک نوجوان نے دیکھا کسی نے کہہ دیا کہ یہ وہی آدمی کھڑا جو پھل خرید رہا ہے تلوار اس نے کہا پھل والے سے یہ سیب کتنے روپے کلو کا ہے دیکھیں ذرا ایک سیب اٹھایا اس نے کہا ذرا چاقو دینا ذرا کاٹ کے دیکھتا ہوں میٹھا ہے کہ اس نے چاقو اس سے لیا سیب تو وہیں رکھا اور اسی ٹھیلے کے پاس کھڑے ہو کر لاہور کے اندر اس نے وہ چاکو سے باہر رنگیلا رسول کے رائٹر پر مارنا شروع کر دیا اور اس وقت تک مارتا رہا جب تک کہ وہ ٹھنڈا نہیں تھا برٹش گورنمنٹ تھی اریسٹ ہو گیا خود ہو گیا کھڑا ہے کر گھرے میں پوچھ رہا ہے اس سے کہ تمہاری ضمانت کون لے گا کہا کوئی نہیں ہے باپ کا زندہ نہیں ہے ماں کا وہ بھی نہیں ہے بھائی کا وہ بھی نہیں ہے کہا گھر میں کوئی تو ہے کہا بس ایک بیوی ہے اور چھوٹا سا بچہ ہے جو بھی دودھ پیتا ہے جج نے کہا جاؤ تاریخ بڑھا دی پھر اس جج اس کے اس نے جج نے چپکے سے خود اس کے پاس آیا جیل کے اندر اور جج نے کہا میں نے تمہاری معصومیت دیکھی تمہارا مقدمہ لڑنے والا کوئی نہیں ہے میرے بھائی میں ایک مشورہ دینے کے لیے آیا ہوں اگر تم اچھا سمجھو تو اس مشورے کو مان لینا کہا کیا جج نے کہا کہ تمہاری جو تاریخ میں نے ڈالی اس تاریخ پر تم کٹ گھرے کے اندر آؤ گے اور میں تم سے کچھ پوچھوں گا تم اس موقع پر اتنا کہہ دینا کہ یہ قتل میں نے نہیں کیا ہے بس صرف انکار کر دینا بقیہ سارا کام میں سنبھال لوں گا تمہارا ایک چھوٹا سا معصوم بچہ ہے وہ کون پالے گا ایک بیوی تمہاری ہے باپ ہے نہیں اس کا کیا ہوگا مجھے تمہارے اوپر رحم آ گیا ہے تم میں کام کرنا یہ کہہ دینا کہ میں نے یہ قتل نہیں کیا آج تاریخ بھی آ گئی وہ نوجوان کٹگرے میں کھڑا ہے اس کی بیوی بھی چھوٹے سے بچے کو لے کر شیرخوار بچے کو لے کر آئی مقدمہ شروع ہو گیا جج نے پوچھا کہو تم اپنے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو یہ سرکاری وکیل تو تمہارے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ قتل کرتا ہوا پکڑا گیا ہے تم کیا کہتے ہو اپنے بارے میں کٹ گھرے سے مسکراتے ہوئے اس نوجوان کا جواب سنو کیا کہتا ہے وہ سمجھایا تھا میں نے بہت غور کیا بہت غور کیا اور بہت سوچا سوچا سوچا لیکن آج کی رات میں نے اتنا اتنا کہ میرا دل اندر سے ملامت کر رہا ہے جج صاحب آج کان کھول کر آپ بھی سن لیجئے میں نے آج تک مسجد کا دروازہ نہیں دیکھا ہے میں نے جمعے تک کی نماز نہیں پڑھی ہے ارے جمعہ تو چھوڑو میں نے عید و بقر عید کی نماز بھی نہیں پڑھی ہے جج صاحب زندگی میں اگر میں نے کوئی نیک کام کیا ہے تو شاید یہی پہلا میرا نیک کام ہے کہ میں نے محمد اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے رائٹر کو قتل کر دیا ہے جج صاحب میں نے رات بھر خیال کیا سوچا لیکن میرے دل نے یہ کہا کہ کم سے کم یہ اس نیک کام کے کرتے وقت تو شرمندہ کیوں ہو رہا ہے شاید تیری یہی دے تجھے جنتی بنا دے شاید یہی تجھے تیری نجات کا ذریعہ بن جائے جج صاحب میں اپنے بیان کو بدل نہیں سکتا ہاں یہ قتل میں نے ہی کیا ہے بیوی آتی ہے میرے پیارے شوہر اس بچے کو دیکھ لو جو شیر خوار دودھ پیتا ہے کم سے کم اس بچے کا چہرہ دیکھ کر اس کے حال کو دیکھ کر کم سے کم جھوٹ بول دو کہنے لگا بیوی بی اس بچے کا چہرہ میری آنکھوں سے دور کر دے کہیں بیٹے کی ممتا اور بیٹے کی محبت مجھے جھوٹ بولنے پہ مجبور نہ کر دے ہٹا دو میری نگاہ کے ساتھ اللہ جب جس سے کام لینا چاہے لے لیتا ہے وہ الگ بات ہے سوال یہ کہ یہ نماز نہیں پڑھتا تھا روزہ نہیں رکھتا تھا تو آپ اس کے بارے میں کیوں بیان کر رہے ہیں ارے بھائی اس نے جو حالت تھی وہ میں نے بتا دی لیکن اس نے جو کام کیا وہ خود بیان کر رہا ہے کہ مجھے امید نہیں کہ میں جنت میں جاؤں شاید یہی ہے کہ نیکی مجھے جنت میں لے جائے کہ میں نے محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے کو اس دنیا میں ٹھنڈا کر دیا ہے شاید رسول کی شان میں گستاخی کرنے والے کو میں نے مار ڈالا ہے شاید یہی ایک نیکی مجھے جنتی بنا دیا رسول کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کی اور رسول کی تعلیم وہی وعدہ خلاف وعدہ خلافی کرنے والا مومن نہیں ہے منافق ہے آہ دل چاہتا ہے وہ دلچسپ واقعہ آپ کے سامنے رکھوں ہرمز یا ہرمزان جو گرفتار کر کے لایا گیا تاریخ کے اندر دونوں نام آئے ہرمز یا ہرمزان گرفتار کر کے لایا گیا اور حضرت عمر فاروق کی عدالت فیصلہ سناتی ہے کہ آدمی کئی مسلمانوں کا قاتل ہے شاطر ہے اور یہ قتل کے جرم میں اس کی تلاش تھی اور یہ پکڑ کے لایا گیا ہے لہذا اس آدمی کو بھی قتل کر دیا جائے کس دن جمعے کے دن قتل کا اعلان کر دیا جاتا ہے کس آدمی کو جمعے کے دن قتل کر دیا جائے گا جمعے کا دن بھی آ جاتا ہے بھیڑ لگی ہوئی ہے عمر فاروق نے جلات سے کہا جلات تلوار اٹھا لے لوگ چاروں طرف سے گھیرے ہوئے اس آدمی کو ہرمزان کو اور چاروں طرف سے گھیرے ہوئے لوگ اور جلاد نے اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لے لی حضرت عمر فاروق نے ہرمزان سے پوچھا آئے ہرمزان تیری آخری خواہش اگر کچھ ہو تو بتا دے آخری تمنا تیری کچھ ہو تو بتا دے کیا چاہتا ہے ہرمزان نے عمر کی طرف ایسے دیکھا گھور کے اور کہا کہ آئے عمر نام لے کر کا آئے عمر اپنے اس سے کہے تلوار اٹھائے اور وہ میری گردن پہ مار دے آئے عمر کیوں میری تمنا پوچھتا ہے تو میری تمنا پوری نہیں کر سکتا میری آرزو پوری نہیں کر سکتا امیر المومنین کہتے ہیں آئے ہرمزان بتا تو صحیح کہ تیری آخری تمنا اور تیری آخری خواہش کیا ہے شاید اگر پوری کرنے والی ہو تو میں پوری کر دوں باپ سے ملنا ماں سے ملنا بھائی سے بہن سے کسی سے ملنا یا نہیں ملنا یا کچھ کھانے پینے کی بات ہو تو بتا تیری آخری تمنا پوری کر دی جائے گی کہا عمر میری آخری خواہش بہت چھوٹی ہے لیکن تو اس کو بھی پوری نہیں کر سکتا کہا میں وعدہ کر رہا ہوں کہ اگر پوری کرنے والی ہوگی تو میں ضرور پوری کر دوں گا ارے تم اپنے منہ سے بتاؤ تو صحیح میں محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہوں جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں ہرمزان کہنے لگا آئے عمر اگر تم میری آخری تمنا پوری کر سکتے ہو تو میری دو خواہشیں ہیں کرنا چاہو تو کر دو کہا کیا آپ دو خواہشیں پوری کرنا چاہو تو کر دو کہا کیا ہے کہا عمر پہلی میری خواہش یہ ہے کہ اس جلات سے تلوار چھین کر آپ اپنے ہاتھ میں لے لیں مجھے جلاد قتل نہ کرے میں آپ کے ہاتھ سے قتل ہونا چاہتا ہوں آئے عمر میں آپ کے ہاتھ سے قتل ہونا چاہتا ہوں میں کسی جلات کے ہاتھ سے قتل نہیں ہونا چاہتا حضرت عمر فاروق مسکراتے ہوئے گئے اور اس کے ہاتھ سے تلوار لے کر اپنے ہاتھ میں لے لی ٹھیک ہے تیری پہلی خواہش تو میں پوری کر دوں گا اب دوسری خواہش بتا میری دوسری خواہش یہ ہے کہ یہ کنواں جو سامنے دکھائی دے رہا ہے اس کنویں کا پانی آپ لے کر آئیے آپ اپنے ہاتھ سے لائیں کسی پیالے میں اور وہ پانی میرے ہاتھ میں دیں میں آپ کے ہاتھ کا لایا ہوا پانی پی کر پھر قتل ہونا چاہتا ہوں اچھا حضرت عمر فاروق خود آگے بڑھے کنویں میں ڈول ڈالا پانی کھینچا پیالے میں لے کے آئے اور اپنے ہاتھ سے ہرمزان کو دے دیا ہرمزان لے لیس پانی کو پی لے اور جلدی پی لے کیونکہ اب تیری قتل کی واری آ رہی ہے کیونکہ نے دو خواہشیں پوری کرنے کو کہا تھا ایک خواہش تو میں نے پانی کی پوری کر دی اور میرے ہاتھ سے کٹنا چاہتا ہے ٹھیک ہے میں میں ہی تیری گردن اڑاؤں گا لیکن میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے ہاتھ سے کیوں کرنا چاہ رہا ہے میرے ہاتھ سے قتل کیوں ہونا چاہتا ہے اب ہرمزان کا جواب سنو ہرمزان کیا کہتا عمر میں نے تیری بہادری کے بہت چرچے سنے ہیں عمر میں نے تیری جرت کے بہت چرچے سنے سنا ہے کہ جب تو کسی کی گردن اڑاتا ہے تو تیرا ہاتھ کانپتا نہیں ہے تیرا ہاتھ تھر تھراتا نہیں ہے ایک ہی بار میں گردن تن سے جدا ہو کر گر جاتی ہے اور آدمی کی روح نکلنے میں زیادہ دقت نہیں ہوتی ہے کوئی دوسرا قتل کرے میری گردن لٹک سکتی ہے میں تڑپ تڑپ کر نہیں مرنا چاہتا میں آپ کے جرت مند ہاتھوں کے ہاتھوں ہاتھوں سے ایک ہی بار میں قتل ہونا چاہتا ہوں حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے یہ خواہش تو میرے ذمے میں پوری کر دوں گا تیری اب پانی لے لے اس نے کہا عمر میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ تاکہ میں پانی پیتے وقت تم کو دیکھوں عمر کھڑے ہو گئے اب ہرمزان پانی کے برتن کو منہ تک لے جاتا ہے لیکن پانی کو پیتا نہیں ہے منہ تک لے گیا چھوڑ دیا واپس لے آیا اور ایسے حضرت عمر فاروق کی تلوار کو دیکھنے لگتا ہے پھر اس کے بعد میں منہ تک لے جاتا ہے پھر پانی پیتا نہیں ہے پانی کو ہٹا لیتا ہے منہ سے اور پھر اس طریقے سے عمر فاروق کی تلوار دیکھنے لگتا ہے پھر لے گیا پھر واپس کیا پھر عمر کی تلوار کو دیکھا حضرت عمر کہتے ہیں ارے پی لے جلدی کیوں تو بہانے بازی کر رہا ہے کتنی دیر لگا سکتا لگا لے لیکن آج تو بچنے والا نہیں کہا عمر یہ بات نہیں ہے کہا پھر پانی کیوں نہیں پیتا کہا عمر مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ تو نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی لیکن آج تو کہیں وعدہ خلافی نہ کر جائے کہا کیا کہہ رہے کہا مجھے ڈر لگتا ہے آپ سے مجھے بہت خطرہ ہے کہ میں پانی پینے لگوں اور یہ ڈر مجھے ستا رہا ہے کہیں پانی میں پی بھی نہ سکوں اور تم خیانت کر جاؤ اور تم وعدہ خلافی کر جاؤ اور پانی پورا میں پی بھی نہ سکوں اپنی پیاس بھی نہ بجھا سکوں اور تم میری گردن پہ تلوار کہیں نہ چلا دو مجھے بہت ڈر لگ رہا حضرت عمر اس کے جملے سمجھ نہ سکے آپ نے فوراً کہا آئے ہو مزان جب تو جانتا ہے کہ میں نے آج تک وعدہ خلافی نہیں کی اور میں محمد کا ماننے والا ہوں تو جانتا ہے کہ وعدہ خلافی کر کے مرنا ون تھرڈ منافق ہو کے مرنا ہے اس لیے میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتا جا یہ پانی جو تیرے ہاتھ میں تو جلدی پی لے میں وعدہ کرتا ہوں تج سے اور یہ یاد رکھنا کہ مسلمان کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا میں محمد کا ماننے والا ہوں اور یہ وعدہ تج سے کر رہا ہوں کہ جب تک تو اس پانی کو پی نہیں لے گا جو تیرے ہاتھ میں ہے میں تیری گردن پہ تلوار نہیں چلاؤں گا جب تک تو اس پانی کو پی نہیں لے گا جو تیرے ہاتھ میں میں تیری گردن پہ تلوار نہیں چلاؤں گا اس نے پانی کے کٹورے کو برتن کو اپنے ہاتھ میں جو پگڑے ہوئے تھا اس کو لے کر اور ہنستے ہوئے کہنے لگا عمر اب کھڑے کیوں ہو سیدھے اپنے گھر جاؤ کہا یہ کیا یہ کیا مزاق کر رہے ہو پانی پیو کہا کیوں پانی پیو نہیں پیتا پانی آپ نے وعدہ کیا ہے کہ جب تک اس پانی کو پی نہیں لوگے جو تیرے ہاتھ میں میں تلوار نہیں چلاؤں گا نہیں پیوں گا پانی جب تک پیوں گا رہی تیری تلوار نہیں چلے گی عمر نے کہا ٹھیک ہے کب تک نہیں پیے گا اس نے اٹھا کر برتن کو پٹک دیا آئے عمر میں نہ تو پانی پیوں گا نہ تیری تلوار میری گردن پہ چلے گی نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری وہ پانی ہی نہیں جو میں پیوں تیری تلوار بھی میری گردن پہ نہیں چلنا چاہیے دیکھتا ہوں کہ محمد کا ماننے والا اپنے وعدے پر کتنا پورا رہتا ہے دیکھتا ہوں عمر نہیں پیوں گا پانی پانی کا گلاس اٹھا کر پڑک دیا برتن اور کہا آئے عمر میں جانتا ہوں کہ مسلمان کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا میں نے پانی کا برتن اٹھا کر پڑک دیا نہ پیوں گا نہ تیری تلوار میری گردن پہ چلے گی حضرت عمر نے تلوار نیچے کی کہا زندگی میں میں پہلی مرتبہ دھوکا کھایا ہوں وہ تجھ جیسے شاطر و چالاک سے لیکن اس کے باوجود شریعت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں تجھے چھوڑوں کیونکہ تم مجرم ہے شریعت تجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں تجھے چھوڑوں لیکن مجھے میرا خوف میرا ڈر اندر سے ملامت کر رہا ہے کہ کہیں اس کے باوجود تجھے قتل کر دوں تو عمر ون تھرڈ منافق ہو کے نہ مرے کہیں میں منافق کا ایک حصہ میرے اندر نفاق کا نہ پایا جائے اور ون تھرڈ ہو منافق ہو کر نہ میں مروں قتل میں جب انتقال کروں تو ون تھرڈ منافق نہ ہوں منافقت کے خطرے سے ڈرنے کی وجہ سے میں تجھے چھوڑ رہا ہوں آئے ہرمزان اب جلدی سے میری آنکھوں کے سامنے سے دور ہو جا جاؤ چھوڑ دو جانے لگا جاتے جاتے عمر کا چہرہ مشرق کی طرف ہے اور وہ مغرب کی طرف جا رہا ہے عمر اس کو دیکھتے بھی نہیں وہ جا رہا ہے جلدی چلا جا جلدی نکل جا اور وہ پیچھے سے کہتا ہے عمر کیسی لگی میری منطق کیسی لگی میری سیاست چڑھا رہا ہے کچوکا لگا رہا ہے اب حضرت عمر گھومے پلٹے اور پلٹ کے کہتے ہیں زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش مت کر ہرمزان تو زمین کے پاتال میں بھی چھپ جائے گا کوئی جرم آئندہ مت کرنا ہاں سن اگر آئندہ کسی جرم کر کے بھاگنے کی کوشش کرے گا تو میری سی آئی ڈی تجھے چھوڑے گی نہیں زمین کے پاتال سے بھی تجھے نکال لے گی اور اتنا یاد رکھنا ہرمزان آج ہی چتاونی دیتا ہوں آج ہی وارننگ دیتا ہوں کہ اگر آئندہ تو کسی جرم میں پکڑ کے لایا گیا تو میں تو آخری تمنا بھی نہیں پوچھوں گا آخری خواہش بھی نہیں پوچھوں گا بس پکڑتے ہی تیری گردن کاٹ ڈالوں گا میں جمعے کا دن کا بھی انتظار نہیں کروں گا ہرمزان وہیں سے چیخ کر کہتا ہے آئے عمر اب مجھے پکڑ پانا مشکل ہے اب آپ مجھے پکڑ نہیں پائیں گے اگر آپ کچھ ہیں تو مجھے بھی اب آپ پکڑ کے دکھائیے عمر نے کہا تو پھر تو کوئی جرم کر کے بھاگنے کی کوشش کر کے بھی دیکھ لیں اس نے کہا عمر بالکل نہیں تم مجھے پکڑ ہی نہیں سکتے عمر نے کہا مجھے وارننگ مت دے مجھے بار بار چتاونی مت دے جا سن لے میری چتاونی وارننگ اللہ کی قسم اگر کسی جرم میں تو لایا گیا تو میں تجھے آخری تمنا نہیں پوچھوں گا اب جلدی بھاگ جا کہنے لگا عمر اب اس کی نوبت نہیں آئے گی کہ تم مجھے قتل کرو عمر کہتے ہیں اتنا کانفیڈینس اتنا یقین تجھے کس بات پر ہے چیختے ہوئے کہتا ہے اس لیے کہ آج تیری وعدہ پروری دیکھ کر تیرا وعدے کو پورا کرنے کا نظام دیکھ کر اور محبت رسول اللہ کی تعلیم کا اثر تیری ذات پر دیکھ کر آج میرے دل کی دنیا بدل گئی اور میں بھی اسی مذہب میں شامل ہو رہا ہوں جس میں تو ہے اور ہرمزان وہی سے چیختا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ ان محمد یہ کلمہ پڑھ کر وہ بھی اسلام کے اسلام کی آغوش میں آ جاتا ہے اسلام کے دامن میں آ جاتا ہے حضرت عمر دوڑے علامہ ابن قیم نے زاد کے اندر نقل کیا ہے حضرت عمر دوڑے اور جلدی سے اس کو پکڑ کے اپنے سینے سے لگایا اپنے گلے سے لگایا اور اپنے گلے سے لگانے کے بعد کہا کہ محمد الرسول اللہ کی تعلیم پر اگر ساری کائنات عمل کرنے لگے تو آج آج کسی کسی کو کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں لوگ محمد کی تعلیم کر خود بخود اسلام لاتے ہی چلے جائیں گے لوگ مسلمان ہوتے ہی چلے جائیں گے میرے بھائیو یہ ہے وعدہ خلافی کا اور وعدہ پروری وعدہ پروری پر ایک آدمی اسلام لے آیا اور وہ ایسا دشمن تھا جس کی تلاش تھی اور جو بہت مشکل سے ملا تھا تصور کیجیے آپ اللہ کے رسول نے کہا وعدہ خلف جب وعدہ کرتا ہے تو وہ مخالفت کرتا ہے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے یہ بھی منافق ہے جب امانت رکھی جاتی ہے اس کے پاس تو خیانت کر جاتا ہے امانت کس کو کہتے ہیں اور خیانت ہم نے دس ہزار روپے آپ کے پاس رکھے ایک مہینے کے بعد میں آؤں گا لے جاؤں گا ٹھیک ایک مہینے کے بعد آیا لائیے میرے دس ہزار کون سے دس ہزار کب دیے تھے کیا ثبوت ہے تمہارے پاس الزام لگا ہیں میرے پر یہ ہے خیال دس ہزار روپے میں نے دیے اس کو رکھ لو ایک مہینے کے بعد میں لے جاؤں گا آپ نے کہا ٹھیک ہے لے جانا رکھ لیے آپ کو ضرورت پڑی آپ نے خرچ کر لیے میرے جو روپے ہم نے دیے تھے آپ نے خرچ کر دیے ایک مہینے کے بعد جب میں لوٹ کے آیا لاؤ میری امانت آپ نے کہا یار دس ہزار روپے تم نے دیے تھے اچھا ٹھیک ہے روکو میرے روپے تو آپ نے خرچ کر لیے لیکن اپنی الماری کھولی دس ہزار کی گڈی نکالی لیجیے آپ آپ کے روپے تھے آپ لیجیے تو اب آپ صادق ہو گئے سچے ہو گئے لیکن امانت دار اب بھی نہیں ہے آپ امین نہیں ہیں صادق ہیں اس لیے کہ آپ نے میری امانت مجھے نہیں لوٹائی آپ نے میرا حق تو لوٹا دیا میری چیز تو مجھے دے دی دس ہزار روپے تو دے دیے لیکن میں نے جو روپے آپ کو دیے تھے وہ روپے آپ خرچ کر چکے ہیں آپ نے میری آپ صادق تو ہیں لیکن آپ امین نہیں ہیں آپ نے میری امانت مجھ تک نہیں لوٹائی ہے آپ پر گناہ تو نہیں ہے لیکن آپ امانت دار نہیں کہلائیں گے اور محمد رسول اللہ کو عرب کے کافروں نے مکے کے کافروں نے جو لقب دیا تھا دشمن نے لقب دیا تھا تو کیا لقب دیا تھا امین کا امین یعنی آپ لوگوں کی امانتیں رکھ لیتے تھے اپنے پاس اور جب لوگ مانگتے تھے تو آپ وہ امانتیں ہو بہو سیم ٹو سیم اسی انداز میں واپس کر دیا کرتے تھے اور امانتوں کا تو اتنا خیال تھا کہ دشمنوں نے جب آپ کے قتل کا پلان بنایا اور جس رات میں حملہ کرنے والے تھے آپ اس رات میں بھی حضرت علی سے کہہ گئے اے علی تم میرے بستر پہ سو جانا کافروں نے میرے مارنے کا پلان بنا لیا ہے میں تمہیں بستر پہ اس لیے سلا رہا ہوں کہ کل کچھ لوگ واپس آئیں گے ان کی امانتیں ان تک لوٹا دینا ان کی امانتیں ان تک واپس کر دینا کتنا بڑا خطرہ تھا اللہ کا رسول سمجھ کر وہ کافر علی پر حملہ کر سکتے تھے کیونکہ اللہ کے رسول کی چادر سو اوڑ کر حضرت علی سو گئے یعنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر علی بستر پہ سو رہے ہیں لیکن اللہ کے رسول نے اس موقع پر بھی وعدہ نہیں بھولا اور یہ کہا کل لوگ آئیں گے ان سے وعدہ ہے وہ اپنی امانتیں لینے تو کل وہ آئیں گے اور میں نے نے کہا تھا میں تمہاری امانتیں واپس کر دوں گا انہوں نے میرے مارنے کا پلان بنایا علی تم ان کی امانتیں ان کے حوالے کر دینا جاؤ تم میرے بستر پہ سونا اور کل میری ملاقات تم سے فلاں جگہ ہوگی لوگوں نے بعد میں علی سے پوچھا علی یہ بتاؤ کہ تم کو موت کا ڈر نہیں تھا کہا نہیں کہا چادر اوڑھ کے سو رہے تھے تو خطرہ نہیں تھا تمہیں کہ یہ لوگ ہمارے اوپر حملہ کر دیں گے کہا نہیں کہا کیوں کہا مجھے بالکل خطرہ نہیں تھا کہ لوگ قتل کر دیں گے اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا تم میرے بستر پہ سو جاؤ اور واپس کر دینا اور کل میری ملاقات تم سے فلاں فلاں جگہ جگہ پہ پہ ہوگی ہوگی جب نبی نے یہ کہہ دیا تھا کہ تو پھر دنیا کی کون سی طاقت مجھے مار سکتی تھی کیونکہ میرا نبی ما اس وقت تک نہیں بولتا جب تک کہ اللہ اس کو حکم نہ دے دے تو اللہ نے نبی کو بتایا اور نبی نے مجھے بتایا کہ کل میری ملاقات تم سے فلاں جگہ پہ ہوگی تو جب اللہ نے میری حفاظت کا ذمہ لے لیا اور نبی نے اس کی ہمیں بشارت دے دی تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے ڈرنے کی میں کپڑا اوڑھ کے چادر اوڑھ کے میں سو گیا اتنا اعتبار تھا اتنا یقین تھا محمد رسول اللہ کے زبان سے نکلنے والے لفظوں پر آج تو ہمیں سگنیچر چاہیے نبی نے یہ کہا ہے فلاں جگہ سے پاس ہوا ہے یا نہیں ہاں رسول کی عدالت فیصلہ کر رہی ہے نہیں مجھے یہ دکھاؤ میرے امام نے یہ کہا کہ نہیں کہا ہائی کورٹ کا فیصلہ مان رہے ہیں سپریم کورٹ کا ٹھکرا رہے ہیں یہ الٹی گنگا میں نے پہلی بار بہتے ہوئے دیکھی ہے الٹی گنگا سپریم کورٹ کہہ رہا ہے ایسا کرو ہائی کورٹ کہہ رہا نہیں نہیں نہیں ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا مشورہ ہائی کورٹ میں لا رہے ہیں ہائی کورٹ کا مسئلہ سپریم کورٹ کو تو چیلنج کیا جا سکتا ہے لیکن سپریم کورٹ کا فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنا بے وقوفی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے و فعال موجود ہیں لیکن اب کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں صاحب ان کو ہم ڈائریکٹ نہیں مانیں گے یہ پہلے سگنیچر دکھائیے میرے مولانا نے پاس کیا ہے یا نہیں کیا ہے آپ کو معلوم ہے ابھی یہ دل کولا ایک جگہ کا نام ہے بنگال کے اندر جس کو دل کولا بولتے ہیں وہاں ایک عورت سو رہی تھی بیچاری اپنے شوہر کے ساتھ اور شوہر بھی گہری نیند میں تھا اچانک بیوی بی پیشاب پیشاب کرنے کے لیے اٹھی جیسی شوہر کے ساتھ پیشاب کر کے آئی اور لیٹی تو شوہر خواب میں بڑبڑا رہا طلاق طلاق طلاق اب اس نے بیوی گئے یہ کیا کر رہے ہو یہ کیا سے نکال رہے ہو رہے ہاں، میں کچھ کو نہیں کہہ رہا ہوں ارے تم نے کیا کہہ دیا یہ طلاق طلاق طلاق کہا کب کہا کہا بھی تو کہا مجھے نہیں معلوم بات چھپ گئی لیکن کب تک چھپتی عورت نے اپنی سہیلی کو بتائی یہ ایسا ایسا ہو گیا اس نے دوسری کو کہی اور یہ بات پہنچتے پہنچتے مسجد کے ملا تک پہنچ گئی دھیرے دھیرے یہ بات اٹھی اڑتے اڑتے اڑتے اڑتے بھائی عورت کو راز کی بات بتانا <laughs> یہ کہتے نہیں ایک عورت ایک آدمی بےچارا اپنی بیوی کو دیکھنا چاہتا تھا کہ دل میں کتنی بات رکھ لیتی ہے یہ تو ایک تربوز لایا کٹا ہوا اور اس کو اسی کی اوڑھنی سے روپٹے سے اس کو چھپا لیا ایسا چھپایا کہ وہ اس کا لال رنگ ہو گیا سفید روپٹے کا لال اور کہنے لگا میری بیوی تم دیکھو راز کی بات ہے اس کو رات میں ہم کہیں پھینک آئیں گے یہ میرے دشمن کا سر ہے جو میں کاٹ کے لایا ہوں ابھی لے کے جاؤں گا تو میں پکڑ جاؤں گا اس لیے میں رکھ دیتا ہوں کسی کو کہنا نہیں تم کہنے نے ہم کسی کو نہیں کہیں گے اب اس کی گھر میں سہیلیاں آئیں پڑوس کی عورت آئی کہا یہ کیا کسی سے کہنا نہیں یہ میرا آدمی کسی کا سر کاٹ کے لایا آپ میں پھینک دے گا سب سے کہتی چلی گئی تین گھنٹے نہیں لگے پولیس پورے ایس پی کے ساتھ اور دروگا کے ساتھ اس کے گھر پہ پہنچ گئی اے تمہارے گھر پہ سنا ہے سر کٹا ہوا رکھا ہے کسی آدمی کا سر تلاشی لے لیجیے پورے گھر کی تلاشی لی جب وہ اڑنی ہٹائی تو پتا چلا کہ وہ تربوز ہے کہا یہ تو تربوز ہے کہا سر یہی تربوز ہے میں نے اپنی بیوی کا راز معلوم کرنا چاہا اس کو عورت کو دل کی بات بتانا چاہیے نہیں میں نے اس کم کو بتا دیا کہ اس میں سر, کٹا ہوا سر ہے کسی کو بتانا نہیں اور اس کم نے بتانا شروع کر دیا تو آج میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ کوئی شوہر عقل مند شوہر وہ ہے جو اپنے راز کی بات اپنی بیوی تک کو بھی نہ بتائے بیوی برتا اس کو تو صرف بولنے کے لیے آزاد چھوڑ دو اور بولنے میں تو اتنی ماہر ہے اتنی ماہر ہے کہ جہاں تو عورتیں ہوں گی چپ نہیں بیٹھ سکتی چار عورتیں ہوں گی تو چپ نہیں بیٹھ سکتی آج جلسے میں بھی آئی ہوں گی تو اللہ کا شکر ہے انتظامیہ نے اتنا دور کر دیا ان کو کہ ان کی آوازیں نہیں آتی یہاں تک ورنہ آپ بستی گونڈا کے جلسے دیکھیں اور سدھارتھ نگر کے جلسے دیکھیں پورا مئی اسی میں میرا بھرا پڑا ہے آپ دیکھیں تو ہمارے مولانا عبد القیوم صاحب مفسر قرآن وہ صحیح اس کی تشریح کرتے ہیں صحیح اس کی تشریح وہی کرتے ہیں ایسے بولتی ہیں کچریاں پکاتی ہیں بالکل ایسے خاموش بیٹھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور ایک بار وہ کہنے لگے عبد القیوم صاحب اے کارو ان کو چپ کراؤ ان کو خاموش کراؤ نہیں خاموش ہو رہی آواز آ رہی ہوں ہاں۔ یہ بڈھے کی تقریر سن سن کے ہم اکتا گئے بولے وہاں سے عورتیں آواز رہی عبد القیوم صاحب کے اوپر کون پابندی لگا سکتا ہے پھر وہ جو بولے جو جملہ تب جا کے چپ ہوئی اور اللہ بہتر جانے کی چپ بھی ہوئی یا وہ آہستہ آہستہ خسر پسر ہوتی رہی بہت عجیب ماحول ہے وہاں وہیں کا نہیں ہر جگہ کا کسی نے کہا تھا نا کہ وہ جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا اس کو میں سب سے بڑا انعام دوں گا تو لائن لگ گئی جھوٹ بولنے والوں کی کوئی انعام پسند کوئی جھوٹ پسند نہیں آیا بادشاہ کو ایک آدمی کہتا سر میرا بھی جھوٹ سن لیجیے گا کیا کہا کہ آج میں نے خواب میں دیکھا کہ جہاں تک میری نظر جا رہی ہے وہاں تک عورتیں ہی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں یہ کوئی جھوٹ ہے خواب تو دیکھ سکتے ہو عورتیں بیٹھی تو کیا ہوا جہاں تک جا رہی وہاں تک عورتیں ہی عورتیں لا تعداد عورتیں تو کہا کیا ہوا بیٹھی تو بیٹھی ہے خوابی تو کہا کہ سر اور آگے سنیے بادشاہ صاحب کا کیا کہ ساری عورتیں خاموش بیٹھی ہوئی کا کیا کہ ساری عورتیں خاموش بیٹھی ہوئی ہیں کہا یہ تو بالکل ناممکن ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہا کیوں ارے دو عورتیں خاموش نہیں بیٹھ سکتی ہیں تو کہہ رہا اتنی عورتیں سب خاموش یہ تو اس سے بڑا جھوٹ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا اسی کو منہ مانگے نام تو جو تو عورتوں کا یہ مزاج ہے وہ اللہ کے رسول نے ایسے ہی نہیں کہا تھا کہ بھائی تو اکثر النار آیا عورتوں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرو میں نے عورتوں کو سب سے زیادہ جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے قلنا و بیما یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی کیوں کیا مزاج تھا پہلے زمانے کے اندر تحقیق کا کیسا جذبہ تھا آج تو مولوی نے کہہ دیا چاند ہو گیا یہاں ہو گیا کلی پوچھ لو کیوں مولانا کب ہوا کہاں سے خبر آئی جو کہہ دیا وہ کر لو اسی سال کا بڈھا ہے اس کو سڑک کا آدمی نہیں دکھائی دیتا ہے دو لاکھ چالیس ہزار مل کی اونچائی پہ چاند دیکھ لیا کر لو عید کر لو عید ہو گئی وہ نہ کا پتا پتا نہ کچھ کر لو عید ہو گئی یہ کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ کیوں اے تو بھابی ہو گیا کیا کیوں کہنے والا صرف اہل حدیث ہی ہوتا ہے دوسرا آدمی کیوں نہیں کہہ سکتا کیوں نہیں ایک آدمی کولہو چلا رہا تھا اس کے بیل بھاگ رہے تھے اور وہ بےچارا گھنٹی باندھے ہوئے تھا گلے کے اندر بیلوں کی اور وہ گنے کا رس ہوتا نہیں ہے وہ نہیں تو وہ کھیت میں بالی والی کاٹنے لگا تو ایک آدمی نے اس سے پوچھا کہ بھائی صاحب تم یہاں سے جب وہ گھنٹی کی آواز رک تم یہاں سے بیٹھے ہو کولو چل رہے تو پتا کیسے ہوتا ہے کہ یہ کولو نہیں چل رہا کہا میں نے گھنٹی باندھ دی ہے گھنٹی کی آواز آتی رہتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ کولو چل رہے میرے بیل چل رہے ہیں اور جب گھنٹی کی آواز نہیں آتی ہے تو میں یہیں سے کہہ دیتا ہوں تو پھر وہ چلنے لگتے ہیں تو اس آدمی نے پوچھا اچھا، ایک بات بتاؤ وہ بیل اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کر گردن ہلانے لگے ایسے ایسے اور گھنٹی بجنے لگے تو یہ کھیت کاٹنے والا کہتا ہے لگتا ہے کیا وہ بھی یہ سوال وہاں بھی کرتا ہے کیوں ایسا اتنے نقطوں میں ہم لوگ نہیں جاتے ہیں چل جائے تو یہ عجیب حالات ہے کیوں اگر کہہ دیا تو آپ اہل حدیث ہیں پوچھنے کا حق نہیں ہے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ اور خطبہ دے رہے ہیں وہ بھی عورتوں میں مردوں میں دے چکے ہیں عید کا یا بقر عید کا دن ہے مردوں میں دے چکے عورتوں میں آئے عورتوں میں اور کہہ رہے ہیں یا معاشر النساء تصدقنا النار اے عورتوں زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرو مجھے جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں جلتی ہوئی دکھائی دی بس اتنا ہی بول سکے عورتوں نے ٹوک دیا بس اب آپ بتائیے عورتیں جہنم میں جلتی کیوں ہیں سب سے زیادہ گئی کیوں آگے مت بڑھیے اتنا ہی عمل کے لیے کافی ہے پہلے آپ اتنا بتا دیجئے اللہ کے رسول کی عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ کیوں جائیں گی آپ وجہ بتا دیجئے تاکہ ہم اتنے پر عمل کر لیں پہلے اس پر آگے بات میں آپ پورا سناتے چلے جا رہے ہیں یہ تو ہمارا ایک مزاج بن گیا ایک صاحب دو گھنٹے بولنا تین گھنٹے بولنا پہلے چلتا تھا ہمارے ہندو بھائی کہتے تھے ہم رام راج قائم کریں گے ہمارے اہل بھائی کہتے ہیں باپ راج قائم کریں گے یہ ہمارا حکم یہ تو ایک عجیب مزاج اللہ کے نبی سے کہہ رہی ہیں عورتیں کلنا وبیما کلنا جمع غائب پسے گا یہ بتلا رہا کہ ایک عورت نے نہیں کہا تھا بلکہ بہت سی عورتوں نے سوال کیا کہ کیوں جہنم میں عورتیں سب سے زیادہ کیوں جائیں گی تحقیق کا جذبہ تھا سوال ہوا کرتے تھے سوالات پوچھے جاتے تھے یہ نہیں مولوی نے کہہ دیا ہاں نو پیالے شراب کے پی لو نشہ نہ آئے دسواں پیالہ شراب کا پیو نشہ آ جائے تو وہی دسواں حرام ہے نو حلال ہے یہ کہہ کے نکل جانا بہت آسان ہے بہت آسان اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں بہت آسان ہے کہہ دینا صاحب ہاں، مولوی بول کے چلا جاتا ہے کہ شہید میدان جنگ میں لڑ رہا ہے اور اس کے خون کی چیٹیں اگر تمہارے کپڑے پہ آ جائیں تو اگر شہید کا خون کسی کے کپڑے پہ لگ جائے تو بطلت سلا نماز باطل ہاں اگر کوئی یہ پوچھ کے یہ کہہ کے نکل جائے کہ کتا اگر نالی سے نکلے اور جھٹک دے اور چھیٹے آ جائیں کپڑے پر تو کتے کے چھڑکنے کی چیٹیں کپڑوں پہ آ جائیں اور کتا گود میں اٹھا لو اور نماز پڑھ لو تو نماز ہو جائے گی تو کوئی پوچھے گا نہیں ایسا کیوں اگر پوچھ لیا تو اہل حدیث ہو گئے آپ پوچھنے کا حق نہیں ہے جو کہہ دیا وہ مان لو چاند ہو گیا ہاں ہو گیا بس کر لو کیسے مان ارے ہمارے مولانا نے کہہ دیا اللہ کے نبی کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا اللہ کے نبی سوال کر رہے ہیں عورتیں سوال کر رہی کیوں کیوں آپ بتائیے پہلے تو اللہ کے رسول اب کیوں کا جواب دیا آپ نے اپنی تقریر چھوڑ دی اب آپ کیوں کا جواب جواب دے رہے ہیں اس لیے کہ تکسر نلان و تکفر نلاشیر تم سب سے زیادہ جہنم میں اس لیے جاؤ گی کیونکہ تم لان و تان زیادہ کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی نافرمانی زیادہ کرتی ہو تکسر نلان لان و تان زیادہ گیبت چگلی زیادہ برائی زیادہ بات چیت زیادہ گفتگو زیادہ کچھ نہ کچھ یہ تیری سینڈل کتنے کی آئی اتنی اونچی اڑی کی چپل کتنے کی آئی یہ یہ سوٹ نے کہاں سے خریدا آج بھی اور جلسوں کا ایک فائدہ تو کچھ ہے کچھ اور ہو عمل ہو یا نہ ہو ایک فائدہ ہے یہاں جو عورتیں آ جاتی ہیں کم سے کم ہمارے گھر کی عورتیں اپنے لڑکوں کے لیے لڑکیاں ضرور دیکھ لیتی ہیں کہ یہ لڑکی ٹھیک رہے گی یہ ہمارا رشتہ ٹھیک رہے گا یہ فائدہ تو کم سے کم جلسوں کا جو ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے یہ تو ہے چلو کسی حد تک جلسے کامیاب ہے عمل کے میدان سے کورے اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ٹوپی ووپی پہنے ہوئے فجر میں دیکھ رہے ہیں نا فجر میں دیکھ لینا بظاہر ٹوپی لگی داری سب کچھ ہے اوپر سے شیروانی اروانی سب ہے اندر سے جھانکو کو تو انڈر ویئر بھی نہیں نکلے گا عمل کے میدان میں بالکل کورے ہم نظر آئیں گے یہ حالات آج ہمارے بن چکے ہیں میرے بھائیوں جلسوں کو کامیاب کرو کم سے کم ڈیڑھ دو لاکھ روپے سے کم خرچہ آپ نے نہیں کیا ہوگا ذرا بتاؤ کہ اگر ان جلسوں سے اگر دس پرسینٹ بھی عمل نہ ہو سکے تو ان جلسوں کا کیا فائدہ ہے کچھ فائدہ ہے کچھ بتاؤ کہ جلسے سے کیا فائدہ ہے ایک ایمان کی تازگی وہ ہوگا کسی کے یہاں ایمان بڑھتا ہو گھٹتا ہو نہیں ہو ہمارے یہاں ایمان گھٹتا ہے بڑھتا ہے ہم ایمانا جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے تو ان کی ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے ایمان بڑھ جاتا ہے ظاہر بات ہے کہ تحجد گزار آدمی ہو پانچ وقت کا نمازی ہو اور ایک ایک جمعے جمعے کا نمازی ہو دونوں کا ایمان برابر نہیں ہو سکتا ہے ایک آدمی تحجد کی نماز بھی پابندی کے ساتھ پڑھ رہا ہو اور پانچوں ٹائم کی نماز بھی پڑھ رہا ہو اور ایک آدمی آدمی صرف جمعے کی نماز پڑھ رہا ہو تو دونوں کا ایمان برابر نہیں ہو سکتا ہے جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے سامنے تو یہ ان کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے میرے بھائیوں جلسوں سے ایمان تازہ ہوتا ہے لیکن اس کے کچھ اثرات ہماری زندگی پر مرتب ہونا چاہیے اس کا کچھ فائدہ ہماری زندگی کی ہماری زندگی میں ہم کو ملنا چاہیے ہمارے بچوں کی اصلاح ہو ہماری بیٹیوں کی اصلاح ہو جہیز کا لین دین ختم ہو کل انشاءاللہ اسی موضوع پر ہم آئیں گے اور وید اور رامائنوں کے منتر اور بڑے پیار سے ہم اپنے ہندو بھائیوں کو بھی کیونکہ اسلام سے زیادہ پیار پیار اور اسلام سے زیادہ سلامتی اور اسلام سے زیادہ محبت کا سبق میرا دعویٰ نہیں چیلنج ہے کہ دنیا کے کسی مذہب کے اندر نہیں ملے گا دنیا کی کسی کسی کتاب کے اندر آپ کو نہیں ملے گی قرآن نے صاف کہہ دیا ان کا لا خلو نازیم اور اہل علم یہاں بیٹھے سب کو معلوم ہے کہ انا کی خبر پر جب لام داخل ہو جائے تو وہاں کیا تاکید پیدا ہوتی ہے ان کا لا خلو نازیم ابو الکلام آزاد نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ کائنات نے آئے محمد آپ سے زیادہ زیادہ باخلاق کسی کو پیدا کیا ہی نہیں ہے آپ سے زیادہ اخلاق والا کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہے اما عائشہ سے کسی نے سوال کیا عائشہ ارے اما عائشہ اللہ کے نبی کا اخلاق کیسا تھا جانتے ہو جواب کیا دیا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا اما عائشہ نے جواب یہ نہیں دیا نبی نماز پڑھتے روزہ رکھتے غریبوں کے ساتھ یہ کرتے یتیموں کے ساتھ یہ یہ جواب نہیں دیا اما عائشہ اللہ کے رسول کے اخلاق کیسے تھے سوال کرنے لگی اما عائشہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہا میں اخلاق پوچھ رہا ہوں اور تم کہہ رہی ہو کہ قرآن نہیں پڑھتے ارے اخلاق کا قرآن سے کہا کہ قرآن میں اخلاق کی جو تعلیمات تھی محمد رسول اللہ اس کی جیتی جاگتی تصویر تھے قرآن نے جو بتایا نبی اس کا پریکٹیکل نمونہ تھے نبی اس کا آئیڈیل تھے نبی اس کا ماڈل تھے یعنی قرآن میں جو لکھا ہے نبی اس کی جیتی جاگتی تصویر تھے یہ اخلاق تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے بھائیوں نبی اکرم سے بڑا محبت کا درس دینے والا کائنات کی کسی ماں نے وہ بیٹا نہیں جنا جو محمد سے بڑا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا محبت کا درس دیتا ہو کل اس موضوع پر ہم بات کریں گے لیکن آج میرے بھائیو یہاں سے اندازہ لگائیں کہ قل نہ وہ آیا اور پہلے بتائیے کہ آپ یہ تحقیق کا جذبہ تھا عزت تو بینا کھانا جب امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے خیانت بہت سی چیزوں میں ہو رہی ہے ہمارا رشتہ کسی لڑکی کے ساتھ گیا ہمارے لڑکے کا اور ہم نے کسی وجہ سے وہ لڑکی کا رشتہ کینسل ہو گیا اب دوسرے آدمی اپنے بیٹے کا پیغام لے کے جا رہا ہے لڑکی کے پاس تو مشورہ کریں مولی صاحب یار ہم اپنے بیٹے کی شادی اس لڑکی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں کیسی ہے اب ہم اس کے لیے دل کی بھڑاس نکال رہے ہیں میرے لڑکے کا منع کر دیا تھا اب ہم کیا کہتے ہیں اس کو کر رہے ہو ارے تمہیں معلوم نہیں وہ رات بھر موبائل سے باتیں کرتی رہتی ہے اور ان کمپنیوں والوں کا برا ہو سب کا نہیں یہ چیزیں نکال ہاں، اس کا بو ڈال دو پچہتر روپے والا وہ کیا بولتے باؤچر بات کرو Tata to Tata free lines to lines free پتا نہیں کیا کیا اسکیم چل پڑی تھڑ گفتگو پہ گفتگو رات رات بھر ہو رہی ہے اب تو گانے مولویوں کو بھی سننا پڑ رہے ہیں ہاں موبائل میں ہم لگاتے کہیں بنگال جانا پروگرام میں بتا رہا ہوں کہ فلاں گاڑی سے آ رہا ہوں اس کو گھنٹی کر رہا ہوں تو اس کے موبائل میں گانا فٹ ہے پورا پورا گانا سننا پڑتا ہے اٹھاتا ہی نہیں ہے فون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا تھا کہ گانوں کی آوازیں دیواروں سے نکلیں گی اب دیواروں سے نہیں پلاسٹک کے ڈبوں سے نکل رہی ہیں وہ لگاؤ کان میں تو پورا گانا اب سوچ رہا ہوں جلدی اٹھائے وہ اٹھاتا ہی نہیں ہے مریض صاحب باتھ روم میں چلے گئے تھے جلسہ ہاں جلسہ کر رہے ہیں صاحب کس گاڑی سے آ رہے ارے کمی نے جلسہ کرنا تو گانا کیوں لگایا تو نے اپنے موبائل میں احمد صاحب وہ کیا بتایا کمپنی والوں نے ڈال دیا ہے ہاں بڑے عجیب بہانے ہمارے بھائیوں کو بھی مل جاتے ہیں یہ آج سب کچھ ہو رہا ہے لڑکی اس سے ساتھ شادی کر رہا ہے لڑکی بڑی گلی غلط ہے لڑکی باتیں کرتی رہتی ہے بلکہ اب یہ نہیں کہتے برا مت مانیے گا میرے جملوں پر کہتے ہیں ارے سیٹنگ چل رہی ہے یہ الفاظ آپ یہ ساری برائیاں سنیے شمبھل گرامے گرام سواجی اجات منگلاچار بہلا بہولا بابتا بھی بارہ ادیا دو اسکند بارہ منتر نمبر اٹھارہ آخری نبی جب اس دنیا میں آئے گا شمبل گرا میں مکہ میں آئے گا جو چیز میں بتانا چاہتا ہوں ٹچ ہے وہ بتا رہا ہوں پہولا پاپتا وجتا اس کے آنے سے پہلے بہت سے بڑے بڑے گنا ہو رہے ہوں گے اور وہ ان بڑے بڑے گناہوں کا نام لے لے کر ان گناہوں کو مٹائے گا یعنی بڑے بڑے گناہوں کو نام لے لے کر مٹائے بہولا پاپتا پاجیت جاتا بہولا بہولا کس کو کہتے آپ نے کبھی سنا وہ بڑا باہولی نیتا باہوبلی بلی سے بہولا بنا بہت بڑا کرندل کوئی گنڈا ہو کہتے بہت بڑا باہوبلی ہے کرندل باہولا بہت بڑا یعنی کبیرہ گنا بڑا گر اور اس کا نام لے لے کر ایک ایک کی فہرست بتائے گا بڑے بڑے گناہوں کو نام لے لے کر مٹائے گا ان بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے جو آپ نے نام لے کر بتایا وہ قزف المحسنات المؤمنات الغافلات کسی بھی پاک دامن نیک مومنہ عورت جو گناہوں سے دور رہتی ہو ایسی عورت کے اوپر زنا کی تہمت لگانا ایسی عورت کو غلط کہنا ایسی عورت کی شناخت پر داغ لگانا یہ بھی ان گناہوں میں شامل ہے کبیرہ گناہوں کا نام لے لے کر اللہ کے نبی نے پردہ چاک کیا ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا کہا اللہ کے رسول ایمب اکبر اللہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ کون سا تھا فرمایا انتدعو للہ ندن وهو خلقک اللہ کے علاوہ تم کسی ایسی ہستی کو پکارو حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا کسی دوسرے کو مت پکارو اللہ کو چھوڑ کر یعنی شرک یہ تو برداشت ہی نہیں ہے شرک کہنے لگا سما اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا کالا ان تختلا والا خشیات اس کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ کہ تم اپنی اولاد کو اس ڈر سے کاٹ ڈالو کہ بڑے ہو کر میرے ساتھ کھائے عرب کے اندر یہ دستور تھا لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس کو دفن کر دیتے تھے زندہ اور جب لڑکا پیدا ہوتا یہ بڑا ہو کر میرے ساتھ کھائے گا یہ بوجھ بنے گا اپنے کھانے کو ہے نہیں یہ کہیں بوجھ بن گیا شراب کا ماحول تھا اور شرابی انسان کماتا نہیں ہے اگر یہ بچے کو شراب کی لت لگ گئی تو یہ کمائے گا نہیں اور جب کمائے گا نہیں تو یہ میرے اوپر بوجھ بنے گا وہ اپنے بیٹے کو بھی کاٹ ڈالتا تھا یا کلو نہ اپنے بچوں کو قتل کر دیتے لڑکیوں کو زندہ دفن لڑکوں کو قتل آج کل لڑکیاں ماری جا رہی ہیں وہ لڑکیوں کو دفن کرتے تھے وہ تو کم سے کم پیدا ہونے کے بعد یہاں پیٹ میں بچی ہے حمل ہے الٹرا ساؤنڈ میں دکھایا قتل کروا دیا تین لڑکیاں ہیں ڈاکٹر صاحب ان کے جہیز کا انتظام ہو نہیں پا رہا یہ چوتھا بھی حمل ہے دیکھ لیجیے کیا ہے لڑکی ہے نہیں ڈاکٹر صاحب اب نہیں برداشت ہو رہا کرا دو بخاری شریف کے الفاظ ہے جو بچہ رحم مادر میں قتل کر دیا گیا لڑکا ہو یا لڑکی جو بچہ راہ میں مادر سے مار ڈالا گیا قتل کر دیا گیا جا یوم القیامتی وہ بچہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اپنی ماں کی دونوں پستانوں سے لڑکا ہوا ہوگا اپنے ماں کی دونوں پستانوں سے لٹکا ہوا ہوگا وہ یقول یار اور شکایت کر رہا ہوگا اے اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر ڈالا تھا اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں میری جان لے لی تھی اللہ یہ دنیا میں میری نہ ہوئی تو اس کا نہ بن تو اس کو بھی جہنم کے اندر ڈال دے جو بچہ رحم مادر میں مار ڈالا جاتا ہے یہ بچہ قیامت کے دن اپنے ماں کی پستان سے لٹکا ہوا آئے گا اور شکایت کرے گا میری بہنوں میری ماؤ تم اپنی حلال اولاد کو قتل کر رہی ہو اسلام کے گائیڈ محمد رسول اللہ نے تو حلال اولاد حرام اولاد کو بھی گرانے کا حق نہیں دیا ہے اس عورت کو دیکھو جس کے پیٹ میں بچہ تھا کہا اللہ کے رسول نے زنا کی پیداوار ہے ہاں بچہ پیدا ہو جائے تب آنا کیونکہ اس بچے کا قصور نہیں ہے قصور تیرا ہے بچہ پیدا ہو گیا کہنے لگی اللہ کے رسول اب تو قتل کر دو اب تو مار دو دو سنسار کر کہا کہ بچے کو تیرے دودھ کی ضرورت ہے جب دودھ چھوڑ کے روٹی کھانے لگے تب میرے پاس آنا جب وہ روٹی کھانے لگا تو کہا اللہ کے رسول اب تو میرے مجھے سزا دیجیے شریعت محمدی میں گنجائش باقی نہیں تھی بچے کو کسی شادی کے حوالے کیا اس عورت کو تہائی حصہ گاڑ دیا سینے کے برابر پتھروں سے مارا گیا پہلا پتھر خالد ابن ولید نے مارا پتھر سے سر پھڑتا ہے خون کا پھوارا نکلتا ہے خالد ابن ولید کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں خون سے خالد نے کہا تیرا ستیہ ناش ہو کچھ گالی ہتک آمیز جملے کہے نبی اکرم نے وہ جملے سنے آپ نے دو تین دن تک کلام نہیں کیا خالد نے کہا اللہ کے رسول کیا وجہ ہے کہ آپ ہم سے بات نہیں کرتے کہا خالد تم نے اس عورت کو گالی دی ہے اس عورت کی شان میں تم نے گستاخی کی ہے اس کو تم تم نے نے جملے کہے ہیں کہا اللہ کے رسول اس عورت کا رگوں میں زنا کا خون دوڑ رہا تھا اور وہ خون میرے کپڑوں کو خراب کر رہا تھا اس لیے میرے زبان سے نکل گیا وہ ناپاک عورت کی زانیا بچلن عورت فرمایا خالد خبردار اب اس کو بد چلن مت کہو اس نے اللہ کے دربار میں سزا پا کر ایسی توبہ کی ہے ایسی سچی توبہ کی ہے اگر اس عورت کی توبہ کو اس مدینے کے ستر گناہ گاروں پہ ڈالا جائے تو وہ بھی جنت میں چلے جائیں تصور کیجئے اسلام حرام اولاد کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دیتا دیکھیں نام لے لے کر بیان کر رہے ہیں اللہ کے رسول کہا کالا سمایون اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظانی حلیل تجارک اپنے پڑوسی عورت کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا اپنے پڑوس میں رہنے والے آدمی کی عورت کے ساتھ زنا کرنا پڑوسی عورت کے ساتھ ہاں اس کا یہ مطلب نہیں کہ پڑوسی عورت کے ساتھ منع ہے دوسری عورتوں کے ساتھ جائز ہے نوز باللہ یہ مطلب من نکالیے گا پڑوس کا معاملہ اصل میں بڑا قریب کا معاملہ ہوتا ہے ہماری بیٹی آپ کے گھر جا رہی آپ کی بیٹی ہمارے گھر جا رہی ہماری بہن آپ کے گھر جا رہی آپ کی بہن ہمارے گھر آ رہی آپ کی بہن کو میں اپنی بہن سمجھ رہا ہوں ہماری بیٹی آپ کے گھر جا رہی آپ اس کو اپنی بیٹی سمجھ رہے جب اتنا قریب کا رشتہ آپ تار تار کر سکتے ہیں آپ اتنے قریب کا رشتہ داغدار کر سکتے ہیں جب پڑوس کی وہ لڑکی جس کو تم اپنی بیٹی سمجھتے تھے اپنی بہن سمجھتے تھے جب اس رشتے میں داغ لگا سکتے ہو تو دنیا کی اور کون سی عورت تمہارے چنگل سے محفوظ رہے گی اور تمہارے اس کردار سے محفوظ رہے گی اور عورتوں کو تو اور زیادہ پردہ کرنا چاہیے یہ ہے یہاں دیکھیے ہن یا رسول اللہ سات گناہوں سے بچو جو تمہیں ہلاک کر دیتے ہیں کہا کون سے ہیں وہ گناہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک باللہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا شرک ہر جگہ کہا اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا سہر جادو کرنا جیسے بنگال میں ہو رہا ہے وہ جادو قرآن کو رکھو پیر میں کچھ لو سہر جادو کرنا وہ قتل النفس التی حرم اللہ اللہ بالحق اور ایسے انسان کو قتل کرنا جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کا قتل یعنی ناجائز قتل کرنا چوتھا گناہ وہ اکل الربا سود کھانا بیاس بینک ایک لاکھ ڈالا سات سال کے بعد دو لاکھ نکالا فکس ڈپوزٹ سود کھانا چوتھا گنا وہ اکلو مال یتیم پانچواں گنا یتیم کا مال ناحک طریقے سے کھا جانا چھٹا گنا میدان جنگ میں پیٹ پھیر کے بھاگ جانا اور ساتواں بڑا گناہ وہی ہے جو میں نے بتایا وہ قزف المحسنات المؤمنات الغافلات کسی پاک دامن نیک اور شریف عورت پر زنا کی تہمت لگانا یہ آج امانت میں خیانت ہے یہ بھی وہ مشورہ کر رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی شادی اس جگہ کر رہا ہوں وہ لڑکی ٹھیک ہے آپ کے یہ امانت ہے اس کی آپ کے پاس اب آپ کو وہ بتانا ہے جو آپ نے اس کے اندر دیکھا ہے جو آپ اس کے اندر پاتے ہیں صحیح ہے تو صحیح بتائیے غلط ہے تو غلط بتائیے اور اس کے بارے میں زیادہ اپنی طرف سے مت لگائیے یہ چند بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے نفاق کے تعلق سے رکھی ہیں میرے بھائیوں دو ڈھائی گھنٹے کی تقریر میں انشاءاللہ کل میں آپ کا کچھ زیادہ ٹائم لوں گا کل تو شاید ٹائم کم بھی ملے کیونکہ کل اور بھی علماء آ رہے ہیں بہرحال جو بھی انتظامیہ کا حکم ہوگا میں اس پر عمل کروں گا ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ لال عالمین تو ہمیں منافقوں کی صفت سے بچا لے اور انسانیت کی یہ تیسری جو خطرناک قسم ہے اس سے ہمیں نجات عطا فرما اور اے اللہ اللہ ہمیں جناب محمد رسول کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما جب تک ہم زندہ رہیں نیک عمل کریں اور ہمیں اسلام پر زندہ رکھنا اور خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمانا آخر العالمین السلام علیکم دیکھیے یہ وسیع الدین عمری صاحب کی ایک کتاب ہے حاجی صاحب یعنی یہ حاجی کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں اور اس قسم کی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں یہ ایک کتاب ہے یہاں پر ان کی خود انہی کی تصنیف ہے جو صاحب چاہتے ہوں وہ کتاب لے سکتے ہیں اور یہاں مل رہی ہے وہ کتاب اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں سب کا عمل کرنے کی توفیق دے